اور انہوں نے کہا آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ ان کا اس مثال کو بیان کرنا محض جھگڑنے کے لیے ہے بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ